حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا پھر مجھ سے بچا ہوا پانی نوش فرماتے حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو سو اکاسی